خوشی کے آداب نمبر ایک خوشی کے مواقع پر خوشی ضرور منائیے خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود و شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے دین ہر کس پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار غیر مطلوب سنجیدگی ہر وقت کی مردہ دلی سے اپنے کردار کی کشش کو ختم کر دیں وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا پورا حق دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم و فضل میں بلند مقام حاصل کر لے خدا آپ کو مال و دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے آپ کسی لمبے سفر سے بخیریت گھر واپس آئیں آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے آپ کے یہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو آپ کے یہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے یا اہل اسلام کے فتح و نصرت کی خوشخبری سنیں یا کوئی تہوار ہو اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دین داری قرار دیتا ہے حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کر سلام کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں نمبر دو تیوہار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا تم سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے تھے اب خدا نے تم کو ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ لہذا سال کے ان دو اسلامی تیوہاروں میں خوشی اور مسرت کا پورا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے اسی لیے ان دونوں تیوہاروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ایام کھانے پینے باہمی خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہنے دہنے کا اہتمام کیجیے حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے خوشبو لگائیے عمدہ کھانے کھائیے اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشار گا رہی تھیں جو جنگ بآ سے متعلق انصار نے کہے تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے بولے نبی کے گھر میں یہ گانا بجانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رہنے دو ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازیگروں کو شاباشی بھی دیتے جاتے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ دیکھتے دیکھتے تھک گئیں تو آپ نے فرمایا اچھا اب جاؤ نمبر تین خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات و آداب کا ضرور لحاظ رکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے خوشی کے حیجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایت کے خلاف ہو مسرت کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیے مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فقر و غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیاز مندی بندگی اور آجزی کے جذبات دبنے لگے قرآن مجید میں ہے تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ مختال اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہیں خدا اترانے والے اور بڑائی جتلانے والے کو ناپسند کرتا ہے اور خوشی میں ایسے سرمست بھی نہ ہو جائیے کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگے مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے عمل و گفتار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کرے رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراوی کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں اور پھر آپ خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دو گانے شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح صحیح اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور پھر آپ کی ہر ہر بستی میں سارے گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر و تحلیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں اور پھر آپ خدا کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہیں نمبر چار اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے اور اس طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے حضرت کعب بن مالک کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوق در جوق ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو حضرت کاب اتنا متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے حضرت کاب نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا میں طلحہ کی مبارک باد اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت کعب کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کسی کی شادی ہو یا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے بارک بارک اللہ و بینکما فی خیر خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے ایک بار حضرت حسین نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو خدایا تمہیں اپنے اس عطیے میں خیر و برکت دے اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار اٹھائے نمبر پانچ جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسا کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے اور اگر وہ اپنی بخیریت واپسی پر خوشی کی کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچیں اور اس خوشی میں کوئی تقریب منائیں تو اس مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کریں البتہ بیجا اسراف اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سنیت الفدا تک پہنچے اور جب آپ مکے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں سب ہی آپ کا خیر مختم کرنے کے لیے نکل آئے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی میں یہ گیت گا رہی تھی تلا البدر علینا من ثنیات وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایوہ المبعوث فینا جئت بالعمر المطاعی آج ہم پر چودویں کا چاند طلوع ہوا سنیات الوداعی سے ہم پر شکر واجب ہے اس دعوت و تعلیم کا کہ نے ہمیں خدا کی طرف بلایا اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول ایسا دین لائے ہیں جس کی ہم اطاعت کریں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت فرمائی نمبر چھ شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منائیے اور اس خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کیجیے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دف بجاتی اور کچھ گیت گاتی جب حضرت ربی بنت معوض کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھی اور اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ایک لڑکی نے ایک مصرہ گایا ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی نمبر سات شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی زباہ کر کے کھلا دو شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجیے نکاح شادی اور اسی طرح کے دوسرے خوشی کے موقعوں پر تحفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے ہاں اس کا ضرور لحاظ رکھیے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے اخلاص کا احتساب ضرور کرتے رہیے